اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر وہ آراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے